بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله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 کا تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلبہ اٹھنا بار بار وجہ کا آپ کے چہرے کا فسمائی آسمان کی طرف فلاں کا پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف کہ ترضحا آپ اسے پسند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا بدلنے کی امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کر دی قد نرا تقلب السماء ترضاها کہ ہم آپ کے چہرے کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ مسجد حرام ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کیا اور اللہ نے کہا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام اب آپ قبلہ جو ہے مسجد حرام کو بنا لیں یہ قبلہ بدلنے کا اصل حکم ہے اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تم جہاں کہیں بھی ہوگے مسجد حرام کی طرف قبلہ وہی تمہارا قبلہ ہے اسی کی طرف منہ کر کے تم نے نماز پڑھنی ہے وہ ان الدین اوت الکتابہ لیہ علم الحق مبیم یہ جو یہودی ہیں انہیں اپنے انبیاء کی وجہ سے پتہ چل چکا ہے اپنے انبیاء کی وساطت سے انہیں پتہ چل چکا ہے ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ کعبہ ہوگا لیکن وہ حسد اور اناد کی وجہ سے جہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفات کا انکار کیا وہاں انہوں نے کعبہ کے قبلہ ہونے کا بھی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے پاس ہر نشانی لے کے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے اور اگر آپ نے ان کی پیروی کر لی تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ جان بوجھ کے سب کر رہے ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ پہچانتے ہیں آپ کے نبی ہونے کو جانتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کی انہیں پہچان ہے بالکل اسی طرح آپ کے اندر انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح یہ آپ کو پہچانتے ہیں لیکن حسد کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے انات کی وجہ سے یہ مانتے نہیں ان نشانیوں کو بھی چھپاتے ہیں الحق فلا تکونن من الممترین اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بھی ہے آپ کی طرف ہم نازل کرتے ہیں یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے سچ ہے آپ اس میں شک ہرگز نہ کریں ترجمہ سنیے فرمایا قد تحقیق نہ راہ ہم دیکھتے ہیں تقلبہ بار بار پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا پھر سمائی آسمان کی طرف فالانہ کا پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف کے ترغاہ آپ پسند کرتے ہیں اسے فولی پس پھیر لیں آپ وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف شطر طرف مسجد حرام کی طرف آپ اپنا چہرہ کر لیں وہیزوں اور جہاں کہیں بھی ماں کن تم ہو تم فول تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے پہلی پہلے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا تھا کہ آپ پھیر لیں بعد میں تمام کو مخاطب کیا گیا کہ تم سب پھیر لو اپنے چہرے رہو اسی کی جانب و ان الدینہ اور بے شک وہ لوگ اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب لیا علمونہ البتہ وہ جانتے ہیں کہ الحق وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وہ جانتے ہیں کہ قبلہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے وم اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافلن غافل بے خبر اماں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں والین اور البتہ اگر آتیتا آپ لے آئیں اللہدینہ ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب بکل آیتین ہر قسم کی نشانی ماں تابیو تب بھی نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتا کا آپ کے قبلے کی وما انتا اور نہیں ہیں آپ بھی تاب پیروی کرنے والے قبلتا ہم ان کے قبلہ کی وما باز اور نہ ان کا باس بھی تابعین پیروی کرنے والا ہے باس کی قبلے کی والا ان اتباع تھا اور البتہ اگر آپ نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی پیچھے بھی اس طرح کی آیت گزری ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی بات مان لی ممبادی بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم ان کا اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو کیا ہوگا ان کا یقیناً آپ ایزن اس وقت ہو جائیں گے لمین ظالمین ظالموں میں سے دینہ وہ لوگ آتئنہ ہوں جن کو دی ہم نے کتاب یارفون ہوں وہ پہچانتے ہیں اسے وہ رسول کو پہچانتے ہیں کما جیسا کہ یارفون وہ پہچانتے ہیں ابنا اہم اپنے بیٹوں کو وہ انا اور بے شک فریقن ایک گروہ ان میں سے لیک تمون الحق کا البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو وہم یا علمون حالانکہ وہ جانتے ہیں ولی الحق کو حق یہ حق ہے میرے ربی کا آپ کے رب کی طرف سے فلا تکوننا پس نہ آپ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم